ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا میرے بھائی کو دست آ رہا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ چنانچہ اس نے اسے پلایا پھر آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس سے دست میں اور اضافہ ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ اس نے اسے شہد پلایا پھر آپ کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا لیکن اس سے دست میں اور اضافہ ہو گیا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے قول میں سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس کو شہد پلاؤ چنانچہ اس نے شہد پلایا تو اس بار اچھا ہو گیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار بیاسی یہ حدیث صحیح ہے